الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين میرے پیارے بزرگوں میرے پیارے بھائی اور بزرگوں ماشاء اللہ آپ حضرات نے بات بھی سنی عمل کرنے کے ارادے بھی کیے ہاتھ بھی اٹھائے اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو قبول کرنا نیت کرنا عمل کرنا کوشش کرنا یہ بندے کے ذمے ہے کامیابی تک پہنچا دینا یہ اللہ کے ذمے نتیجہ صحیح بنانا یہ اللہ کے ذمے ہے کہ وہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نتائج کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتے اس لیے نتیجوں کے بارے میں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر چیز میں نتیجے اچھا بنا رہے ہیں اللہ احسن آ کے بتانا آپ کے لمور کو لحاظ بس دعا ہے کہ اللہ تمام امور میں ہمارا انجام ہمارے نتیجے اچھے آئے جی ہاں آدمی کام کرتا ہے دین کے بھی کام کرتا ہے دوسرے جائز کام بھی کرتے ہیں کہ ان تمام امور میں ہمارے نتائج اچھے رہے ہیں اللہ آخن آ کے بتانا پھر کے لمور کو کیونکہ نتیجے بگڑ جائیں گے دنیا میں شرمندگی ہوگی آخرت میں پریشانی ہوگی اس لیے کہا اللہ محسن آپ کے بتانا پھر امور کل لہا وہ عجیرنا دنیا کو آزاد لا کے یہ دعائیں ہیں یہ دعائیں بھی ہیں یہ ہدایتیں بھی ہیں ایسا مانگو ایسے رہو یہ انجام اچھا آئے انجام بگڑے گا تو دنیا میں شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے ایسا کیا انہوں نے ایسا کیا اور جب بگاڑا ہے تو آخرت میں سزا بھی ہوگی تو ان دم سب چیزوں کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایت حفاظت کے لیے یہ باتیں سکھائی کہ اللہ حافظ آپ کے بتنا پھر وہ کلحا وہ عجیر نام دنیا کا یہ دعائیں ہیں یہ ہدایتیں ہیں اس لیے ہمارے کام کا مدار اس پر ہے کہ محنت بھی کرے دعا بھی مانگے صحیح محنت کرے پھر دعا مانگے صحیح محنت کرے پھر دعا مانگے ہاں کہ صحیح محنت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے غلط محنت کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی تو صحیح غلط اس لیے اپنے محنت کو صحیح کرنا ہے یہ محنت ایسی ہے جیسے کہ برسنے والا پانی ہوتا ہے پانی برس گیا تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی پانی نہیں برسا سب چیزیں گی تو یہ محنت ہماری جو ہے اپنے بھائیوں میں اپنے دین کے لیے یہ ایک پانی کی طرح بنیادی محنت ہے کہ لوگوں میں ایمان یقین بھی بنیں گے احمد بھی بنیں گے ان کے اخلاق بھی بنیں گے اور جتنے دینی کام دنیا میں چل رہے ہیں اس کو پانی ملے گا اس کو تعامل ملے گا مدد ملے گی کیونکہ جو جو لوگوں میں دینداری آئے گی وہ دینی کاموں کو سنبھالیں گے نہیں ہوگا تو کریں گے تو یہ ایک پانی کی طرح سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست آپ کی آپ کی نبوت دیتی پانی کی طرح سے فرمایا مسل ما سنی اللہ علم بل خدا جو علم ہدایت دے کر پرور نے مجھے بھیجا ہے فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے برسنے والا پانی کہ آسمان سے پانی برسے گا تو سب چیزیں دن کی حاجت ہے وہ اللہ زندہ کر دے گا زمین میں پیداوار آئے گی کہ جی ہاں پل آئیں گے ضروریات زندگی ہو جائے گی جی ہاں پانی سے سمندروں میں موتی بنیں گے جی ہاں یہ سب پانی کی وجہ سے ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں پانی کی طرح سے مفید اس لیے اس کو کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے اور صحیح اصولوں سے کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح اصولوں سے چلا رہے ہماری مدد کرے اس کے لیے اللہ سے رات دن دعائیں مانگ ہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے دعائیں مانگنی ہے یہ دعا یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے گھر میں سانپ نکل آیا بچھو نکل آیا تو گھر میں لاٹھی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو مارتے ہیں ایسے میرے دوستوں دنیا میں آدمی پر حالات آتے ہیں تو حالات کو ختم کرنے کے لیے دعائیں ہوتی ہیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے حالات بدلواؤ بیماری آئی پریشانی آئی کہ اللہ سے دعائیں مانگو تو دعا ہتھیار ہے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اس لیے دعا والا بننا ہے دعا والا بننا ہے دعا ہماری حاجت بھی ہے دعا عبادت بھی ہے دعا میں دونوں پہلو ہیں دعا ہماری حاجت ہے یہ تو سب جانتے ہیں تو دعا جس طرح ہماری حاجت ہے دعا اللہ کی عبادت بھی ہے کیونکہ غیر خدا سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے غیر خدا سے دعا مانگنا شرک ہے دعا اللہ سے ہی مانگی جائے گی اللہ کا حق ہے یہ مجھ سے مانگو میری عبادت کرو ہاں تو دعا عبادت ہے وہ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے اور کسی نہیں ہوتی اس لیے دعا عبادت بھی ہے دعا حاجت بھی ہے دونوں ہے اور دعاؤں کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے جو دعائیں جاتی ہے اوپر تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ردی میں ڈال دیں کہ نہ بلکہ حدیثوں میں ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے دربار میں دعا سے زیادہ قابل کرام نہیں ہے دعا سے زیادہ قابل کرام اللہ کے دربار میں کوئی چیز نہیں ہے کہ بندوں کی دعائیں گئی ہے اوپر کہ اب ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے ہاں ان دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں نے اللہ کو اللہ مان کر اللہ سے حاجت مانگی ہے تو اللہ کہتے ہیں مجھ سے حاجت مانگنے والے ہیں مجھے خدا ماننے والے ہیں اس لیے ان کی دعاؤں کا اکرام ہے حدیثوں میں کہ اللہ کے دربار میں دعاؤں سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہے لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ ہمارے دل خراب ہو گئے اس لیے دعا میں جی نہیں لگتا دعا میں جی نہیں لگتا جیسے بیمار کو کھانا اچھا نہیں لگتا چائے اچھی نہیں لگتی کیوں اس کا دل بیمار ہو گیا اس لیے میرے دوستوں اپنے دل کا علاج کرنا ہے اپنے دل کا علاج کرنا ہے کہ اپنے آپ کو نیک کمالوں میں دعاؤں میں عبادت میں ذکر میں تلاوت میں توبہ استقبال میں کثرت سے مشغول رکھنا چاہیے تاکہ دلوں کا میل دور ہو جائے دلوں میں رقت اور نرمی آوے نعمتوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں نعمتیں کھانا پینا پہننا اوڑھنا یہ تو نعمتوں کا زمانہ ہے کہ نعمتوں سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور معاشیتوں سے اور گناہوں سے دل کالے ہو جاتے ہیں یہ دو چیزیں دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے نعمتیں بہت آئی ہر لائن کی کھانے کی پینے کی پہننے کی اوٹی دیکھ لو بازار لگے ہوئے ہیں نعمتوں سے ہاں وہ ہر ایک کی نظر ہے اس کی طرف حضرت عمر فرماتے تھے کہ نعمتوں سے ایسے بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو احتفظ تفصر کا من نعما احتفاظوں کا من الناسیہ ہاں۔ یہ نعمت جو کیونکہ نعمت کے ہر ایک طلبگار ہوتے ہیں لیکن نعمتوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کے ساتھ اگر ایمان اعمال پر محنت مجاہدہ نہیں ہوا تو نعمتوں کے استعمال کی وجہ سے دلوں میں سختی آ جائے گی ہاں۔ جیسے گناہوں کی وجہ سے دل کال ہو جا کالے ہو جاتے ہیں دلوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی حفاظت کرنی ہے اپنی حفاظت کرنی ہے اللہ سے اپنی حفاظت مانگنی ہے کہ ہماری ساری حالتیں صحیح ہو جائیں اللہ حصل شانانا خلّہ یہ دعا مانگیے کہ ہماری ساری حالتیں اللہ صحیح کر دے بلا تکلنا اعلان نسینہ اور ہمیں نسوں کے حوالے نہ کرے تو اللہ سے دعائیں مانگنی ہے ہاں اہتمام سے دعائیں مانگے اجتماعی دعائیں تو یہ کبھی کبھی ہوگی لیکن انفرادی طور پر دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ دعائیں مانگیں گناہوں سے توبہ کریں استفار کریں اعمال زیادہ کریں ہاں اعمال زیادہ کریں نوافل بھی پڑھیں فرائض بھی ادا کریں جن کے جن میں فرائض ہیں وہ اپنے فرائض کی قضا قضا کریں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ایسے بہت کم ہوں گے آتے ہیں نمک کی طرح بہت لوگ ایسے ہیں ماشاء اللہ جماعتوں میں لگے اور ان کی ذمہ میں نمازیں باقی ہے روزے باقی ہیں زکاتیں باقی ہیں ایسے ہیں ہاں۔ تو جب دعوت میں چلیں گے تو پٹی کھلے گی کہ کیا کیا کمی ہے تو وہ کمی دور کرنی ہے اس سے کمی دور ہونے سے کمال پیدا ہوتا ہے کمی ہوگی تو کمال کیسے پیدا ہوگا کمی دور ہونے سے کمال پیدا ہوتا ہے یہ طریقہ ہے اس لیے اپنی کمی دور کرنی ہے کہ جو باقی ہے اسے پورا کرنا ہے جو لازم ہے اس کو ادا کرنا ہے اس سے اس سے ہوگی ساری بات صحیح اس لیے یہ کریں اور پھر یہ سب کچھ کر کے پھر اللہ سے مانگا کریں مدد مانگیں آسانی مانگیں توفیق مانگیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگوں کہ اللہ اچانک مجھے خیر دے رہے ہیں اچانک خیر دے رہے تو کتنی خوشی ہوگی تو اچانک خیر آ گئی رسول اللہ من الخیر چلو خیر اللہ سے اچانک کی خیر مانگو تو خیال میں نہیں تھا میں نہیں ایک دم کوئی خیر آ گئی کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو اللہ سے اچانک کے شر سے پناہ مانگو کہ اللہ اچانک اس پر کوئی شر نہ آئے اچانک کوئی مصیبت نہ آئے اچانک خیر آ رہے ایسی ایسی چیزیں سمجھائیے دعاؤں میں جی ہاں تو اللہ سے مانگنے والے بنے آجزی کرنے والے بنے آجزی کرنے والے بنے کیوں کتا کے ماں یاری کنت میں کنت کہ جب اللہ کا ارادہ کچھ دینے کا ہوتا ہے تو بندوں کو آج ہی اوراغزاری کرنے کی توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کا گر گراتا ہے اللہ کالے والے کرتا ہے اللہ اللہ اللہ کہ ہاں اب کچھ ملنے والا ہے سب کچھ ملنے والا ہے کیا ہو جاری جی کی طرف رخ ہو گیا خدا ہوتا کے ماں یاری کنت میں دے بھی زاری کنت یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ کچھ لینا ہوتا ہے جیسے بچہ روتا ہے تو اس کی اس کا اس کو رونا ہی سکھایا ہے بچے کو اللہ نے دوسرا نہیں سکھایا بچے کو کیا سکھایا رونا سونا بس بہت چھوٹا ہوتا ہے تو روتا ہے سوتا ہے تو کام کرتا ہے اس کا دودھ رونے سے بھی عزم ہوتا ہے سونے سے بھی ہزم ہوتا ہے جی ہاں وہ اندر جھولے میں جھولتا رہتا ہے تو رونا سونا دو سکھا کہ رونے سے اس کی حاجت معلوم ہو جاتی ہے ہاں۔ تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے یہ سو جاتا ہے تو حاجت کے بعد راحت حاجت پوری ہوئی تو راحت یہ تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی جی ہاں ایسے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری کریں گے جب اللہ کے سامنے روئیں گے آجیزی کریں گے تو اللہ کو آجیزی جی بہت پسند ہے بندوں کی آجیزی جی بہت پسند ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے آجیزی جی کرے تنہائیوں میں اللہ سے مانگیں تنہائیوں میں اللہ کو راضی کرے جی تنہائیوں میں اپنا اور خدا کا معاملہ صاف کریں ہاں جی ہاں کہ اللہ میرا اور تیرا معاملہ صاف ہو جاوے جی ہاں کہ میں تیرا حق ادا کرنے والا بن جاؤں اور تو مجھ پر رحم کرنے والا ہو جاوے تو اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرنا یہ پھر کہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو تو اللہ عجیزی کرنے کی توفیق دیتا ہے اس لیے کہا کہ جب اللہ راضی ہو کچھ دینا چاہتے ہیں تو بندے کو آہوزاری کی طرف اس کا روک روخی ہیں اور جب کسی کو اللہ رسوا کرنا چاہتے ہیں ہاں کہ چون خدا خواہد کے کس درد میں لچندر تنہائی پاکان زلد کہ ضرورت جب کسی کو اللہ رشوہ کرنا چاہتا ہے کہ اب اس کی بات بگڑ نہیں تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑا ہے کہ اب اس کا تو کام اس کا کام جائے گا ایسا ہی ہوا ہے جو نبیوں کے پیچھے پڑے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے جو نبیوں کے پیچھے پڑے وہ کبھی کامیاب نہیں ہے ایسے کہ تبھی داروں کے پیچھے جو پڑیں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ہاں یہ کام سے جائیں گے چونکہ کش درد یہ اس کا میلان نیک لوگوں کے پیچھے پڑے نیک لوگوں کے پیچھے پڑے ان کی برائیاں کرے ان کی کمیاں بتاوے ہاں لوگوں کو ان سے دور کرے نفرت پھیلائے کہ یہ دندا جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے ہوں گے دنیا میں لیکن یہ کسی کام کی دن اس لیے کہتے ہیں اللہ کام نہ آزادی کرو اپنے آپ کو نیک بنانے نیکوں کے مددگار بنے نیکوں کا نیکوں کا ساتھ رہیں نیکوں کی صحبت حاصل کریں نیک لوگوں سے دعائیں لیں جی ہاں زمانے میں نیک لوگوں کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جی ہاں اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنے اور دعائیں مانگتے رہنا ہے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ دعا تو جیسے بھی ماں کو چلتے پھرتے لیتے ہر حال میں دعا صحیح ہو جاتی ہے اور قبول ہوتی ہے اللہ دعا رد نہیں کرتا دعا قبول فرماتے ہیں اس سے دعا مقبول بھی ہوتی ہے دعا محفوظ بھی ہوتی ہے مقبول بھی ہوتی ہے محفوظ بھی ہوتی ہے کسی دعا کو فوراً اس کا نتیجہ دینا ہے تو قبول کر کے فوراً نتیجہ دے دیتے ہیں نتیجہ نہیں دینا ہے تو اس کو محفوظ رکھتے رت نہیں کرتے اس کو محفوظ رکھتے پھر وقت پر اس کا نتیجہ دیتے وقت پر اس کا نتیجہ دیتے جی ہاں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہتے میں نے ایک دعا حرم شریف میں مجھے اللہ سے ایک کام کرانا تھا تو میں نے دس برس دعا مانگی دس برس کے بعد وہ نتیجہ آیا ہاں۔ اللہ تو اللہ ہے اللہ اللہ ہے سب کا بادشاہ ہے کوئی ہمارا خادم تھوڑا ہی ہے کہ بھائی لاؤ لے آؤ اللہ اللہ ہے اور حکمت والا ہے قدرت والا ہے اپنی قدرت سے بھی کرتے ہیں حکمت سے بھی کرتے ہیں تو کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندے کے بندے نے کوئی چیز مانگی ہے وہ بھی نہیں دینی ہے اس کو روک لیتے ہیں اس کی دعاؤں کو بھی روک لیتے ہیں پھر وقت آتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں کہ تم نے دعا مانگی دی چلو رتنی ہوئی ہے بات دعائیں آخرت میں دیں گے کو محفوظ رکھتے وہ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ تم دعا مانگے تھے کہ ہاں یہ دعا مانگے تھے کہاں یہ لو تو وہ خوش ہو جائے گا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ملی ہے یہاں تو دعا تھوڑے وقت لیے ملی اولاد ملی تو تھوڑے وقت کے لیے ملی مال ملا تھوڑے وقت ملا گا تندرستی ملی تھوڑے وقت ملی وہاں جو ملی تو وہ ہمیشہ کے لیے ملتی ہے تو بندہ تمنا کرے گا کہ ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی تو اچھا ہوتا تو پھر حکمت ہے اللہ کی اس لیے اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے اور اللہ کی بات مان مانگ کر چلنا چاہیے اور مانگتے بھی رہنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے عذاب نہیں آتا ہاں دو چیزیں عذاب کو روکتی ہے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور ایک استفاع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تو اب نہیں ہے آپ کی وفات ہو گئی ہے لیکن استغفار چھوڑ کر گئے ہیں خان اللہ ہو بہم مان مانتا ہیں بنا کان اللہ ہو بہم بہم یہ سب سے ہوئے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ موجود ہوں اور عذاب آ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی موجودگی میں عذاب آ گئے کیسا نہیں ہوگا کبھی بھی نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آیا جب عذاب دینے کا ارادہ ہوا تو نبی کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں ہاں یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کہ نبی موجود ہو وہاں عذاب ہو کیسے جب اس کو ہم کو عذاب دینا ہے جنہوں نے نبی کی سنی نہیں ہے تو نبی کو پہلے ہٹا دے طریقہ ہے اب حضور نہیں ہے تو آپ نے ہمارے لیے استفار چھوڑا ہے کہ جب یہ استفار کریں گے معافیا مانگی رہیں گے تو عذاب نہیں آئے گا اس لیے استفار کرنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگنی ہے

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم يا عز ویا ويا كنز الفقراء ويا عظيم الرجاء ويا منقدل حلقہ يا منجي حلقہ يا معشن يا منعم يا مفدل يا جبار يا منير لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اننا خاصرین فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ول ربنا الحمن رؤوف رحيم اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك اللهم إنك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 وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم اللہ ملاشمورے أمورنا وعيدنا من شرور نفوسنا يا حي يا قيوم یا ایو یا قیوم برحمتک اصلح لنا شاننا کئیوتے ولا الى انفسنا ولا ما تک آتنا افضل ما تی بالک صالح اللہ آتنا افضل ما تی بالک صالحی اللہ آتنا افضل ما تی بالک صالحین واتنا افضل ما وا الناس من المال ملل والولد غير دال ولا مدل اللهم من كل بلاء الدنيا يا يا حي قيوم برحمتك لنا اللہ ولاد کنان پا تر پتا تن سا ما دینا اللہ مح دین سے راتل مستفیم اللہ مح دین سے رل مستفیم اللہ محدین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 من دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم اللهم علیہ اللهم اللہ من منسر دين محمد صلى الله عليه وسلم منهم اللهم أيد الإسلام اللهم أيد الإسلام اللہ اللهم أيد الإسلام دل اسلام الشرك شرکبا اللهم اللہ الشرك اشرارہ اللهم وإنا نجلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاتر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير ولا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي حسنا حسنة وقنا حسنا النار رما اللہ ہماری بخرت فرما مولا ہماری بخرت فرما ہم پوری کے پوری امت تیرے دربار میں گلے رہے ہیں ہم تو آپ کے دربار میں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم تو مجرم مجھے ہم تو اپنے جرموں کا اقرار ہے اے اللہ ہم اپنے جرموں کی بکر ہیں ہماری بخرت فرما ہماری وقف فرما دے ہماری وکفرت فرما دے اے پوری امت کی پوری بکفرت فرما پوری امت کی پوری وکفرت فرما پوری امت پر رشت و ہدایت کی ہوا چلا دے اے اللہ امت پر رشت و ہدایت کی ہوا چلا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا دے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی مالوں کی جانوں کی ربروں کی دین مال کی معاشرے کی اے اللہ اور نسلوں کی ہماری پوری پوری حفاظت فرما ان بلاد میں خاص طور سے اور سارے بلاد میں عام طور سے ہماری اور ہمارے دین کی اور ہمارے معاشرے کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما پوری پوری حفاظت فرما ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا سے ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جب تک زندگی ہے ہماری ہمیں اپنے حکموں پر اخلاص کے ساتھ جمنے والا بنا دے اخلاص کے ساتھ تیرے دین پر چلنے چلانے والا بنا دے ہم کو اخلاص عطا فرما اے مولا اخلاص نیت عطا فرما اتباعی سنت عطا فرما اے اللہ اخلاص نیت عطا فرما اتباعی سنت عطا فرما موت تک کسی طرح کی زندگی گزروا دے جب اپنا موت کا وقت آئے سامنے سے ایک کو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما موت اور آباد موت میں ہماری برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما اللہ حسن آ کے بتانا متنع کلیہ وہ من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسلك خير الدنيا والآخرة اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر اے اللہ ہماری امت کی مغفرت فرما کر ہماری زندگیوں کو اپنے راستے پر ڈال دے صلاحیتوں کو حق پر لگا دے اے اللہ ہر شخص سے حفاظت فرما دے اس اجتماع کو قبول فرما اس اجتماع کو قبول فرما اس کو خدمت کرنے والوں کی محنت کرنے والوں کی قربانی دینے والوں کی ہر قسم کے تعاون کرنے والوں کی شرکت کرنے والوں کی اے اللہ سمجھنے سمجھانے والوں کی سب کی مغفرت فرما سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما ہم کو اپنے مقبول بندوں میں داخل کرنا اپنے مقبول بندوں میں داخل کرنا ہماری غلطی ہماری کمی کو چاہیے کو اپنے کرم سے معاف کرنا اخلاص اور اس کے خلاصیات سچ کے کاموں میں جمنے والا بنا دے قسم کی رکاوٹوں کو دشواریوں کو پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما محتاجوں کی مدد فرما اے اللہ محتاجوں کی مدد فرما ایمانوں کو صحت عطا فرما ایمانوں کو صحت عطا فرما فرما تو طور پر محفوظ ہے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ بری فرما جو جس مشکل میں ہے جو جس پریشانی میں ہے آپ ان کی پریشانیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ ان پریشانیوں میں سے ان بیماریوں میں سے ان دشواریوں میں سے اپنے بندوں کو نکال دے اور ہم کو پوری زندگی صحیح راستے پر چلنے چلانے والا بنا دے اے اللہ آخر تک ہمیں اپنے دین پر دین کے کاموں پر جمنے والا بنا دے جتنے خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ وسلم مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے جن شوروں سے پناہ چاہیے ان تمام شوروں سے اے مولا ہمیں اپنی پناہ لے لے جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہو کہا ہو دعا چاہتا ہو ان کی جائز مولا پوری فرما ان کے قوموں میں برکت عطا فرما ان کو ہر خیر سے مالا مال پا مالا مال فرما ہر شہر سے ان کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا ملنا ان کام تو العلیم بلا علینا ان کام تو طباب الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ ایک ہاں، ضروری اعلان ماشاء اللہ ہمارے جانے والے تمام احباب